زکریہ نے کہا یا رب میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا پہنچا ہے اور میری بیوی بانچ ہے اللہ نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے